کتاب امانی الاخبار کی شرح ہے مانی لحاظ شریف سے امان الخاب آگے تو تب تھوڑا الاخبار الاخبار شکر ہے اس نے ایک اسے سپورٹ کیا نہ تو آگ نہیں Thank you. کون سا سال ہو گیا جی ڈاکٹر صاحب چوتھا سال ہو گیا اجیت بولے جیسے چار سال لے جی۔ سے بات ہاں, ہاں۔ حدیث شریف محمد بن صلی اللہ علیہ وسلم کریم کا نائندہ ضمن آبری بھی میں بندے کے ساتھ اس کے گمان گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں اس کی سے کچھ دیر خیر سے لکھی ہوئی آنے یعنی خیر سے کیا لکھا ہوا جی Thank اس لیے بندے کو اللہ تعالیٰ کی ذات کو بہار کے ساتھ اچھا سامان ہاں جی؟ اچھا رکھنا چاہیے اچھا سامان رکھنا چاہیے اچھا سمانے بہت بڑی قوت ہے سکون ہے اور سہارا ہے اور بد مان جو ہے یہ ٹینشن اور اسٹریس ہے ہاں جی؟ ٹینشن اور اسٹریس ہے اور عام طور پر ڈاکٹر صاحبان جو ہے وہ مریض کو مایوس کر دیتے ہیں حالانکہ کا مسئلہ ہے کہ اللہ پاک ہے تو اللہ کو کبھی پر قادر ہے ٹھیک ہے معاملات کے ہیں اس بات کے تحت ہوتے ہیں بیماری ہے اس کی تشخیص ہے اس کا علاج ہے اس کا مدبت کیا جائے لیکن اللہ تعالیٰ ساری چیزوں سے بڑا حافظ پر قادر ہے اور آدمی اگر اللہ تعالیٰ کی مدامت سے مایوس ہو گیا اور اللہ کا اس کا گمان اچھا نہ رہا تو یہ بہت بڑی مصیبت مبتلا ہو اس میں ہمارے سلسلے کے ساتھ والے لوگ ہیں آئے تو انہوں نے کہا کہ بڑی فر والی شادی ہوئی تھی لڑکی تھی اور اس کی ڈلیوری جو ٹیسٹ کرنے لگے تو اس میں بیٹھائی پانچ سو لاکھ وہ میرے پاس آئے تو وہ گویا وہ لڑکی آدھی مری ہوئی پیار بات ہے اس بتائی سکتی ہے پھر کھایا بتائی سکتی اس کو تکلیف کیا ہے اس کے سر میں درد ہے پیٹ میں درد ہے کھانا نہیں کھا سکتی اس کو نیند نہیں آتی ہے اس کو دست سے ہیں تو کچھ بھی نہیں <laughs> اس کی کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے لیکن آدھا انہوں نے مارا ہوا ہے تو خوف ہے یا اس کو بتائی سکتی ہے گویا اللہ کے اللہ تعالیٰ کی قدرت باہر اسلام جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کتاب نہیں الہبا کی ہے نا لہداس ان شاء اللہ بات نہیں خیر ہوگی اللہ آدمی کینسر کا بیمار ہے سخت شریف ڈاکٹر کا تجربہ کہہ رہا ہے کہ ایک گھنٹے کے بعد مرنے والا اس کو کہنا لا باس ان شاء اللہ تو کوئی فکر نہ کرو خیر ہو جائے گی ان شاء اللہ کیونکہ خاتمہ ایمان دے پڑے تو خود اختیار ہاں جی اگر اس کا خاتمہ تو ایمان ہو جائے سب سے بڑی خیر تو یہ ہے نا دادا جھوٹ کا جملہ نہیں بنتا خیر کا جملہ ہے رحمت کا جملہ ہے تو اس کے لیے بھی بولنا ہے کہ لاباس تو انہوں نے چھاڑو کوئی فکر کی بات نہیں اللہ خیر ہو جتنی دیر اس کی باقی ہے اور اس کو اشاج پشاج پوچھ پاچھ کر کے گزرنے گزارنے تو دو میرے بھائی ہیں آپ اس کو ایسی مصیبتیں پریشانی مشکلات کر رہے ہیں کہ اس کی زندگی کو تبخ کر رہے ہیں یہ دین کا فہم نہ ہونا اللہ کی شان کے اللہ تبار کر رہے ہیں تو حضور صلی اللہ کی تعلیمات میں اور آپ کی برکت سے کیا عقائد کیا عبادات کیا معاملات کیا معاشرہ رہن سہن اٹھنا بیٹھنا ملنا ملانا سر سہن کیا بیٹھنا ملنا ملانا سلام دعا گاڑی میں بیٹھنا پر بیٹھنا ہاں جی یہ ساری کی ساری معاشرت کے اس اسلامی معاشرت بھی رحمت ہے اسلامی معاشرت رحمت ہے اپنے لیے رحمت ہے دوسرے کے لیے رحمت ہے تو اس میں ساری باتوں کے آداب مریض کی عادت کے آداب مریض کے بارے میں بتانا تھا کہ اس کے ساتھ پاس اتنی دیر بیٹھو جتنی دیر سے دھار نکالی ہے زیادہ وہی آدمی بیٹھے جو آدمی کی خدمت بند کر رہے ہے یا جس کی وجہ سے اس کو انس ہوتا ہے اس کو سہولت لگتا ہمارے جب ہم پٹرے تھے وزیرستان کے طلبا ہوتے تھے ان کو کوئی طالب علم بیمار ہو تھے تو درمیان میں ہوتا تھا باقی ساری چارپائی پر آدمی بیٹھے ہوئے ہوتے چاروں چار آدمی بیٹھے ہوتے بےچارا آپ آخر کرنا بھی چاہیں تو نہ کر سکے یاد ایک مختار سر ہے خوب آرام سے ہمارے علاقے میں ایک خالد کا ایک علاج مشہور تھا کہ کبوتروں کی یخنی اس کو پلاؤ اور کبوتروں کی یخنی پلانے کے بعد اس کو رضائی میں سے دبوچو اس کے پسینے نکلے اس کو مارنے لگے ایک آدمی کو انہوں نے علاج دیا نا کبھی تو یس نہیں کھلائی اس کو دبو چار رضائی کے نیچے اور سمجھانے والے کہا تھا کہ کما لگے ہوا لگی بس پھر ٹھیک نہیں ہوتا ہوا نہ لگی پھر ٹھیک ہو اس نے بڑی فریادیں کی کہ میرا سانس بند ہو گیا دم گھٹنے لگا سب اس والا ہنسی نے کہا کہ بدلے ہوا نہیں چھوڑی آدمی مر گیا Thank <laughs> you. ناڑی آدمی کے سارے ہی کام ناڑی ہوتے ہیں اور دین کا نہ ہونا سب سے بڑا پن ہے واقعہ ہو گیا ایک جناب میں کیا ہمارے سے بیت ہے ایک بھائی ایک بھائی کچھ کمیونسٹوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا تھا اور ایک ہمارے ساتھ اس سے تھا باقاعدہ ان کے کچھ رشتے دار کی وفات ہوئی تھی اندازے کے لیے ہم گئے اس نے وہ جو اکیس سیلاب کا تھا تو اس نے وہاں پر بھی اپنی پارٹی اور ساری چیزوں کی تقریب کے لیے ایک آدمی کو جنازہ پڑھانا چاہتا ہوں جو بچ رہے ہیں یہاں اللہ اللہ کے آدمی جنازہ کسی آدمی سے پڑھایا جائے کہ آدمی کو تسلی جائے کہ اس کی شفاعت ان شاء اللہ قبول ہوگی اس لیے عام طور پر ہیلم میں جو رواج ہے جو <laughs> سب سے زیادہ متقی اور سب سے زیادہ اللہ والے عالم ہوتے ہیں ان سے پڑھاتے ہیں ملازم اس میں عموماً وہ لوگ اپنے یعنی وہ مقابلہ رائی کو بھی چھوڑ دیتے ہیں جی سیار کو لیکن مقابلہ رائی تو یہ فلانگ لوگ یہ جنازوں کی مقصد تیار کرے گا اسے میں نے کہا کہ بندے وہ فلانے آدمی کو پڑھاتے بھائی کروں کے لوگوں کے ساتھ وہ کیا وہ کہتا خدا کہتا ہے کہ یہاں پہ پڑھائی کہتا کوئی اس سے لڑائی گرم کر پیچھے چھپ کر اس طرف ہو اب میں اگر سامنے آتا ہوں تو پوری لڑائی پورا جھگڑا گرم لا کہ اب آدمی کو معاشرت کتنی اتنی میں نہیں آ رہی ہے کہ میری اعتراضی بات کو تنقیدی بات کو اس کے سامنے تنقید نہیں سو رہی خالاب تلخ ہو رہے ہیں خراب ہو رہے ہیں ہمارے اجلاس ہم سے کہا کرتے تھے دیکھ جہاں صاحب ذمہ دار تو بھی نہیں ہے مثال خود ہوئی خود مثال لندر خزی یہ نر ہوتے ہوئے عورتوں کی مثال ہے کوئی معمولی بات نہیں وہ کرو عورتوں کا استعمال نہیں سکیں گے کیونکہ کوئی شخصیت ہی نہیں کیا اس طرح ادھر ادھر کی بات پڑی باقی کوئی شخصیت نہیں یا سوائے جو ایک دوسرے کو غیریہ دینا اور فضول گپ شپ لگانا اس کے علاوہ کوئی شکتی نہیں ہوتی بیٹھنا اٹھنا آتا ہو جانا یعنی کوئی مجبور ختم نہیں ہو جاتا کسی کا حق کو خوب یا کوئی ادارے معاشرہ کا اپنی کچھ نہیں ارے اب تو کچھ حالات اچھے ہوئے ہیں کر اس وقت ہم جس وقت ہم آئے ہیں شروع شروع میں وہ جو مانے عموماً برطانیہ امریکہ کے پی ایچ ڈی کیے ہوئے یا M S M S M L کیے ہوئے آتے تھے آخ بالکل خرے خر بیگم بہو جی خرے بیگم بہو بالکل خرے بیگم سے بغیر دم سے بغیر دم کے گدا نا ایسے انسان کی شکل میں دم تو نہیں اللہ نے فضل کیا ہوا ہے دم نہیں دم سے فارغ کیے ہوئے لیکن آج تم اسی کے ساتھ ہے بالکل خر بیگم ہے ہمارے ساتھی کو بیان کرتے تھے کہ یہ گدے کے پیچھے سے اور افسر کے آگے سے نہ گزرا کروں اس کے پیچھے سے گزرے تو لاکھ رکھنے کا خطرہ ہے اس کے آگے سے گزرے تو مسئلہ بننے کا خطرہ ہے کوئی نہ کوئی مصیبت بن اللہ بات شروع کہاں سے کی تھی جی بات شروع کی تھی کہ الگ گلزار کے ساتھ آدمی کا نیک گمان ہونا چاہیے نیک گمان بہت بڑا سکون بہت بڑی رحمت ہے بہت بڑا سکون بہت بڑی رحمت ہے ہمارے مولا سید خان صاحب ہوتے تھے کہ ساٹھ سال مدینہ میں رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ساٹھ سال تقریباً رہے ہیں وہیں وفات ہوئی ہے وہیں بکی میں دفن ہوئے ہیں اور میں ممالک کا کام چلا جتنا سارا ان کے آس پاس بہت اللہ تعالیٰ آدمی تھے ایک دفعہ کسی برفانی علاقے کا سفر تھا وہاں گاڑی خراب ہو گئی اب چاروں طرف سردی ہے اور ٹھنڈ ہے اور گاڑی خراب ہے کیا کریں گے تو ایک ساتھی ذرا پریشان رہے کہ بھائی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے ہم جو آفا ہیں اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گی کہتے ہیں ہم تو ماشاء اللہ ان کا کام کرنے والے ہیں ہم تو بزرگ ہیں ہم تو لمحہ ہیں تمہارے صاحب کا ہیں کیا بلیام دہ بھائی ہم زفا ہیں اللہ تعالیٰ تبارک ایک آدمی آیا اس نے کہا کہ میں نے ہاں، پہچان لیا آپ لوگ تبلیغ والے ہیں رائے حضرات میں نے پہچان لیا میں اب آپ کو آپ کو پھنسے ہونا میں آپ کو گھر لے جاؤں گا اور میں نے سنا ہے کہ آپ چلے ملے کوئی آدمی نہ گئے تو کھانا بھی نہیں کھاتے ہو دعوت بھی نہیں بول تو بول میں دوں گا ان شاء اللہ اللہ کتنی مدد فرمائی سنبھائی ہماری دیکھی کتنی مدد فرمائی شروع سے آدمی نے اس بات کو بکرار کر لیا آدمی گیا اس نے رہنے سے بچھائی نظر بٹھایا کھانا پھر بندوبست ساری بات ہے کہ آج کا انسان جو ہے یہ اتنا پریشان ہے کہ باوجود لا الہ الا اللہ محمد اللہ پڑھنے نوازتے ہوئے اور اللہ کی قدرتوں والی شان والی ریائی والی ذات اور ساری چیزوں پر جس کا حکم کرتا ہے ان اللہ اللہ کے الحمد قدیر خال الما غریب ہے جس پر قادر ہے جو چاہے کرتا ہے رکن حکوم کسی کو کرنے کا ادا کرے ہو جائے باوجود سے جلال کا اقراری ہونے کے اس کا غلام پڑھنے کے یہ جو ہے تو اس کا شکار ہے پریشانی کا شکار اور پریشانی کا شکار ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ نئے گمان نہ ہونے کے لیے اور اسباب کے پیچھے پریشان ہونے کے اور اسباب کا بند ہونے کے پیسہ مل جائے چیزیں مل جائیں جائیداد مل جائے عہدہ مل جائے کرسی مل جائے ایسے مسئلے آ ان کو اسباب کے میں رکھ حاصل کرنے کی ضروری کوشش کر لیں علاوہ ان میں فلم تم بوٹا حتہ کہا دیکھو کوئی آدمی نہیں مرتا ہے جب تک اپنی روزی کو مکمل نہ کر لے فتح اللہ اللہ سے واجمن سے طلب روزی کی طلب میں اچھا راستہ اختیار کرو اتنی تفصیلات میں نہ پڑھو ضروری ضروری باتیں کر لو اگر فارمی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید نے لکھا کہ حضرت میں نے اپنی روزی کے میں حکیم ہوں اور روزی کے بندوبست کے لیے میں نے مطلب بنا ہے کلینک کہتے ہیں آپ لوگوں حکیموں کے کلینک کو مطلب کہتے ہیں مطلب میں نے بنا لیا ہے اور اس میں میں بیٹھتا ہوں کتنی جو ہے اور اب جو ہے تو اگر استعار بازی وغیرہ کروں تو زیادہ آمدنی کے ذرائع ہو سکتے ہیں تو آیا اختیار بازی کروں یا نہ کروں پنجاب میں نے کہا کہ بس جو ضروری اسباب تھے وہ ہو گئے ہیں بس آگے جو ہے قسمت کی اللہ بھیج گئی پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے مریض صاحب تمہارا آپ لوگوں کو ہے دینا موٹر سائیکل بڑا مزاحی مولی صاحب تھا نا وہ کسی جگہ پر بھی امام اس کو رکھتے تھے تو سال سے زیادہ نہیں گزار سکتا تھا سال دو سال گزار کر لڑائی کر کے اس جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ جاتا ایک دفعہ ایسے ایسا صاحب دعا بھی تھا دعا منگ گیا ملا تو نام اخلاق کے عربی کا استاد مقرر ہو گیا اس کو کچھ پندرہ ہزار تک گیا نہیں پھر آج سکی تھا تو اس میں اس کی پھر تک دست ہو گیا مخروض ہو گیا اس کے لیے ایک مسجد دیکھی نسا کی بیس کنال مالکانہ تھا بیس کنال کی سیری تھی کاش طرح اس کے لیے کھود اور تب آیا تو اس نے کہا کہ چل کنال مالکانہ میں ہوا اور چل پر من شروع ہوئے اور بڑی تفصیلات بڑی نہیں کردے مر ختم ہو گئی اچھا شکر ہے اللہ نے اسدہ کیا آپ کو اچھی بات ہے کچھ دنوں کے بعد آپ نے کہا کہ جھگڑا نوکڑا کنا ہاں جی یہ تفریح مطلب خزردار بنا میں چھوڑ کر آگے ہوں تو میں نے کہا کیا بات ہوگی تھی لگا دیں گڈ کال ابھی نے تو پہ کہاں پکڑے ہو اتنے والی امامت تھی تم چھوڑ رہے تھے مجھ سے کہا تھا میں نے کی ہوتی بیس لاکھ زمین بھی تم نے ضائع کی اور بیس کمرہ بھی ضائع کی سارا اتنی ہماری تم نے خراب کی تھی اور اس کو چھوڑا ہے وغیرہ تو آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں کہ سماشی ماشی کے جم دیا جاتا ہے بیچ میں اس پر ہو رہا یہ ساتھ ایک دفعہ لطیفہ ہوا ایک آرمی آدمی تھا اسکواڈن لیڈر کہتے ہیں اس کو جو ایئر فورس فورسمنٹ ہے جگہ اسکواڈن لیڈر تھا نا اسکواڈن لیڈر تھا وہ اس کے بھائی تھا ڈاکٹر تھا ساگر تھا اس کی شادی اس سے بلایا ہے ڈیفینس کے بنگلے نہیں ہیں ایک مطلب کہ اس طرف جو ہے ہاں جی کیا کہتے ہیں ڈیفینس کہتے ہیں ڈیفینس کیا کدھر گئے ہیں اور یہ ڈیگر فریج میں ہیں اس کو دیکھنا یہاں کوئی کے ہم کے پاس ہیں ادھر اس میں تھا تو اس میں کھانے کے لیے ہم لے گئے تو وہاں پر کیا تو ہم عورتیں کھڑی ہیں ایسے میک اپ کیے ہوئے اور بڑے بیٹوں کا کھڑی ہیں پھر ہم نے کہا کی ایسی ہوتی ہیں خیر میں گیا کو اپنے چلے گئے کھانا وانا کھا کر آ گئے تو دوسرے دن میں نے کہا خو خو ډېر ډېر ډېر ډاکټر نه نه دی دی ما ما ما خای خای دا دا ته و ڈی پہ خوانا بولا ڈیڑھ میں کامیاب ہم نے کہا ڈاکٹر بڑا جواب سے ہمیں سمجھ نہیں دی ہے انہوں نے سمجھ نہیں تو سمیل مودی صاحب کو میں نے کہا اللہ کے بندے وہ ہمیں بتایا ہوتا ہم ایک جلسہ کرتے اس میں دوسرا جلسہ کرتے اس میں میلسیں کرتے دیکھ میں کھڑاتے خراب کرتے اللہ کرتا ہے آپ کی اصلاح ہو جاتی ہے آپ نے جلدی اس نے وہ یہ بات کہا تھا مار ہوئی ذمہ دی نہیں میری روزی ذمہ نہیں جھگڑا جیسے ممکی نہ ہوئے خالی خالی خالی کا کا اس سڑک گاڑ ٹول ٹول سامان میں خدا تھا ناز بچی خلا تو پھر ایک جاری کر دے لے لین دادی کر لیں لینا چرچا پر نمبر کرا گنڈم تو کہتے ہیں وہ تو مسکودہ ہاں روزی اللہ کے ذمہ ہے آج سے سکھانا دنیا کا ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے اور دائی میں سکھانا جنت کا ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے اس بس مقام نہ لو کسرا لو اس بس منہ بہتر آ جائے گی تو اللہ کی ذات کے ساتھ آدمی کو نیک گمان ہو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو اللہ کی رحمت کو امیدوار ہو اللہ کے رضاکیر پر آدمی کے یقین ہو اور آدمی کو اللہ کو مطلب بات رہتے ہیں اللہ کو حاکم جانے حکیم جانے حاکم جانے کہ جو میرے بارے میں عمر کرتا ہے اس کو اختیار ہے حاکم کیسے آئے تھے ہم جیسا یا پھلو وہ جو کرتا ہے اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا اوم یا فلو اور ہی جو ہے ان سے پوچھا جائے گا اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے نہیں جی۔ کسی کو پوچھنے کا اختیار ہی نہیں پھر حاکم بھی جو ہے تو دنیا جی ہاں کے حاکموں کی طرح کی نہیں ہے جی۔, ہاں جی حاکم کے ساتھ حکیم بھی ہے جو فیصلہ فرماتے ہیں حکمتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے ہاں جی۔ جو فیصلہ فرما رہتا ہے حکمتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے لہٰذا اسی میں بہتری تھی ہمارا ایک دوست تھا نا تو وہ ہمارا بے تخلاس دوست تھا تو بڑا مذاق میں رونایا کرتا تھا جیسا کہ لوگوں کو اس پر بڑا اعتبار بار ہوئے تھے دعا طالب علم کے کے زمانے کیا کار اسی نے جاؤ دعا کرے ہوا کہ کار اسی کو دے کی خیر دے کے خیر ہو <laughs> کام کسی کو جائے کہتے دعا کی تھی نہ ہو تو کہتے سیدھے خیر تھی <laughs> یقین اللہ پاک ہاں ہے یقین ہے جو فیصلہ کرتے اس کو اختیار ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلہ جو ہے وہ بیٹھے کے ہے نہیں ہے ایسوٹوں سے بھرے ہوئے اس کے بارے میں جو آج آدمی کے بارے میں جو فیصلہ ہے اس کو اس کے بارے میں آتے سفید بولے کوشش کر لیا کرو دعائیں مانگتے رہا کرو کوشش بھی کر لیا کرو دعائیں مانگتے رہا کرو اللہ الگ کو ملوا رہا کرو تو جو فیصلہ ہو جائے بس اس پر بالکل مطمئن اطمینان تسلی محسوس کر لیا کرو کہ حکم صاحب کو فیصلہ کرنے کا کیا تھا حسین ہے اس کے انسیڈنٹ ہے اس وقت جو آدمی کو اللہ تبارہ کر رہی دو تین چیزیں دے دیں میں گمان کی توفیق ہو جائے اللہ کے حکم ہونے کا یقین ہو جائے حکیم ہونے کا یقین ہو جائے بس پریشانی سے رکھا خراب ہو حضرت شیخ نے فضائل حج میں اس باقی کو لکھا ہے صاحب کہ ایک بوڑھے بزرگ تھے وہ حرام باندھ کر انہیں لبیک اللہ لبیک کہا تو ان کو آواز آ گئی لب لا لبیک اللہ سادے تو ان کے ساتھ کوئی دوسرا نوجوان تھا اس نے بھی سن لیا کشپ حالت میں تھا اس نے بھی سن لیا اس کو بڑی حیرت ہوئی انہوں نے جواب کہنے کا اثر نے کہا لبیک اللہ لبیک لبیک اللہ شریف اللہ لبے تو پھر جو آواز آئی تو نوجوان نے کہا کہ آپ سن لیں آپ کو کیا جواب آ رہا ہے انہوں نے کہا میں ستر سال کے سوال کو سن رہا ہوں کہا پھر بھی آپ آتے رہتے ہیں تم نے کہا کہ میں تو کہاں جاؤں گا میں کہاں جاؤں یہ بات انہوں نے کی تو یہ ستر سال کے بعد ان کو آواز آئی کہ آپ کا ابھی بیگ قبول اور سارے قبول تھے یہ تو آپ کیا آزمائی تھا اور امتحان تھا یہ صلاح گزار رہا تھا اور امتحان نہیں جان کو پورا کر دکھایا اللہ تعالیٰ ہمیں تو ضرور سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہو